www.attableek.com The Reviver of Iman لي لي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفاقوا اما بعد اللهم صل على محمد محمد وعلى ال سيدنا ومولانا وسلم اللہ ہمارا یہاں آنا جمع ہونا قبول اللہ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ بھی آدمی نہیں کہہ سکتا ایک قدم بھی آدمی نہیں چل سکتا یہاں پہنچا ہے اللہ یہ اللہ کی توفیق اور توفیق کا ضابطہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ یہ ہے جس کو کچھ دینا ہوتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے اسی کو توفیق دے زمین پر کلمہ پڑتا ہے آدمی آسمانوں پر اللہ تبار تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اللہ جل شان و عمل والو فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہی اس لیے کیا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں یعنی کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دیتے ہیں پھر اس کی تکمیل میں تو یہ اللہ جل شاہ عامل والوں کا ایک ضابطہ ہے جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اسی کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ معاف کرنا چاہ رہے ہاں دعا قبول کرنے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں ایسے ہی بھائی اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے ہمارے نہیں اللہ نے پہنچایا ہے اور اس لیے پہنچایا کہ کچھ دینا چاہ رہا ہے ہم سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے ہماری زندگی بنانا چاہ رہا ہے ہماری آخرت بنانا چاہ رہا ہے تو اللہ کے خزانے میں سے جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں اس میں قیمتی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے حدیث پاک پاک میں جس کو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شاعر جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ ہیں دنیا اللہ کے خزانے کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں ہے دین اللہ کے خزانے میں قیمتی ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اسی لیے پوچھا کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور بھلائی کا مطلب ہمیں دین کی سمجھ دینا چاہ رہے ہیں یہ اصل ہے اللہ ہمیں سمجھا دے گا یا آنا ہمارا جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہم میں سے کوئی دنیا کی غرض کے لیے نہیں آیا یہ جتنا مجمع ہے نا اللہ کی نسبت پر آیا ہے ہم سب یا کوئی ملنے والی بھی دنیا کی چیز کوئی ڈگری یا کوئی اور چیز یا ہم سب اپنے اپنے علاقوں سے گھروں سے مشغولیوں سے اور پتا نہیں کہاں کہاں کیسی کیسی راحتوں سے نکل کر یہاں آئے صرف اللہ کے لیے آئے اور اللہ کو یہی بہت پسند ہے اس کی نسبت پر دنیا کے لیے نہیں صرف اس کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھانا اس کی طرف چلنا یہ اللہ کو پسند ہے حدیث پاک میں حدیث خدشی میں اللہ جل شام ارشاد فرماتے جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے نا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو جو ہے وہ اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے ہم یہاں آئے اللہ کی نسبت پر آئے ہیں اور اللہ جو ہے اس پر جو ہے ہمیں جو دینے والے ہیں اللہ کرے ہمیں اس کا یقین نصیب ہو جائے دنیا والے کیا قدر کریں گے دنیا والے آج تعریف کرتے ہیں کل برائی کریں گے ہے نا دنیا والے سامنے تعریف کریں گے اور پیڑ کے پیچھے دنیا والوں کا نظام تو جو ہے وہ اللہ جل شانو امن والو ہر عیب سے پاک ہے ہر اثر سے پاک ہے سے زیادہ کوئی قدردار نہیں ہے دنیا میں بھی قدر کرتے ہیں جو ان کی طرف چلتے ہیں نا جو دین کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کے حکموں کی طرف چلتے ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اللہ دنیا میں بھی قدر کرتا ہے اس کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں چین سکون اطمینان اندر اندر کا کا چیزیں ہو یا نہ ہو لیکن اندر کا وہ سکون وہ اطمینان وہ چین جس کے لیے آدمی جو ہے وہ ساری زندگی تھکتا ہے اور ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کچھ سکون مل جائے کچھ چین مل جائے کچھ جو ہے وہ ٹینشن کم ہو جائے کتنی چیزیں لے کے چلنی پڑ رہی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ سب کے اندر اللہ سکون دے ہوئے یہ اللہ دیتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے جو اللہ دے رہا ہے وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی ملتی ہیں بھائی پیسوں سے آرام نیند تندرستی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی تو دنیا میں بھی نوازتا ہے اللہ پاک اور موت کے وقت بھی نوازے گا موت جب آئے گی تو موت کے وقت بھی نوازے جو اللہ کی طرف چلنے والے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں دنیا بھی اچھی بنا دی دنیا آسان کر دی برکتیں بھی دے دی سکون بھی دے دیا لوگوں میں محبت بھی ڈال دی اور موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ جان ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں پانچ سو فرشتے آ کر جو ہے نا ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ میں استقبال ہوتا ہے ان کا وہ اصل چیز ہے موت کا وقت جو ہے وہ ایسا ہے بھائی دوستوں بزرگوں اتنا سخت موقع ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ یعنی اس کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ پاس بیٹھنے والوں پر تلوار چلا دے اتنی شدت موت کے وقت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا ہے کہ اللہ تو روح کو ہڈیوں سے پٹھوں سے نکالتا ہے اللہ نجا کی جو ہے اس پر آسان فرما دے اس وقت بشارت سنا دے میں اللہ پاک ہمیں بشارت سنا دے میں جنت سامنے کر دی جاوے جنت کی نعمتیں سامنے کر دی جاوے کبھی وہاں کی بھولے کبھی وہاں کے باغات کبھی وہاں کے پھل اور فرشتہ جو ہے وہ ملک الموت علیہ سلاد وسلام جو ہے ریشم کا رومان لے کر آیا ہے اور وہ جو ہے وہ مرنے والے کی تھوڑی کے نیچے رکھ رہا ہے پانچ سو فرشتے الگ الگ خوشخبری سنا رہے ہیں الگ الگ جو ہے وہ رنگ اور خوشبو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے اس کے ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کا جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے ملک الموت علیہ سلاد والسلام جو ہے وہ ایسے روح نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکل گئے ایسے روح نکال لیتے ہیں اور جیسے روح نکلتی ہے سارے فرشتے سلام کر رہے ہیں اب روح کا استقبال ہو رہا ہے علیہ السلام اس کو لے کر آسمانوں پر پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں وہاں پہنچ کر روح اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے اللہ جل شاہ فرماتے کہ میرے اس نیک بندے کی روح کو صدر مخدود و و و طلح ممدود مسکوب میں پہنچا دو وہ اور وہ وہ جو ہے سایہ اور ٹھنڈا پانی وہاں پہنچا دو یہ اور یہاں جسم کا استقبال شروع ہو جاتا ہے غسل دینے والے گسل دینے لگتے اس سے پہلے فرشتے گسل دیتے ہیں جنت کا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں خوشبو جو دنیا والے لگاتے اس سے پہلے فرشتے جنت کی لائی ہوئی خوشبو بننا شروع کر دیتے ہیں اور جب جو ہے وہ کفن دے کر تیار ہو جاتی ہے میت تو پھر اس طرح جنازے کا استقبال کرتے ہیں قبر تک دونوں طرف کتارے لگا کر فرشتے اس جنازے کا استقبال کر رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ اور قبر میں رکھتے ہی پھر جو ہے اس کا معاملہ کمر چوڑی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ وہاں بھی جنت کی کھڑکیاں کھود دی جاتی ہے وغیرہ اور سارا پورا برزق کا عالم اللہ اس کو سلا دیں گے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو حشر کے میدان میں اللہ جل شان ان کو عرش کا سایہ عطا فل جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سر پر سورج ہوگا ہر آدمی اپنے جو ہے گناہوں کے بقدر پسینوں میں گرک ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کوئی کسی کے سامنے نہیں دیکھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عائشہ تین جگہ ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے تین جگہ ایسی ایک تو نامہ عمل پیش ہونے کے وقت میں سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں ملتا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے جب تک کہ پتا نہ چل جاوے کہ میرا کیا فیصلہ آیا میرا ریزلٹ کیا آیا نہ باپ نہ بھائی نہ ماں نہ بیٹا نہ بیوی نہ دوست نہ رشتے دار کوئی یاد نہیں کرے گا اور نہ کوئی مدد کر سکے ایک تو یہ موقع پر جبکہ نامہ عمل پیش ہو رہے ہیں کوئی کسی کو یاد وہ دن ہی ایسا ہے اس دن یہ آدمی جو دنیا میں اللہ کی طرف چلا ہے دیندار دیندار بن کے زندگی گزاری ہے اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو مقدم کیا ہے اس دن عرش کے سائے میں اللہ اس کو رکھے گا اور ناشتے کی دعوت کریں گے اللہ پاک زمین کے اندر جتنے بھی میوے اور جتنے بھی سواد ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کی روٹی بنائیں گے اللہ پاک اور مچھلی کے جگر کے کباب بنا کر جو ہے اس کی ناشتے کی دعوت کر دیں مشک کے ٹیلوں پر نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں اللہ کے ناشتے کی دعوت کے ساتھ جبکہ لوگ حساب کتاب میں نفسا نفسی میں ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعجاز کریں گے جب حساب کے لیے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ستاری کے پردے کے اندر بلائیں گے ایسے آدمی کو جن سے اللہ راضی ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے محنت میں لگ کر ایسی زندگی گزار کے گیا کہاں بلائیں گے حساب لینے کے لیے جو ہے وہ پردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہ اس کے گناہ گنوائیں گے تم نے ایسی غلطی کی ایسی غلطی کی ایسی غلطی دنیا میں کی تھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر ستکاری کرتے ہیں اور جا تجھے معاف کر دیا اور وہ پردے میں سے باہر نکلے گا تو جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور سارے محشر والے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ وہ کیسا بندہ ہے اللہ کا اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چلا یہ معاملہ اللہ کا ہوگا کیا ہوگا بند بار ایڈجسٹمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو انڈور ایڈجسٹمنٹ بند بار ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہاں۔ کسی کو پتا بھی نہیں ہے یہ اللہ کا اللہ کا اعزاز اور اکرام اس دن بھی ہوگا اور پل رات کی طرف جب لے جایا جائے گا سارے میشر والوں کو اور پل رات سے گزارنا پڑے گا وہ ایسا سخت دن اور سخت دل لبا منظر ہوگا بھائی دوستوں بزرگوں اس دن کیا اس دن بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ سیدھا یعنی بجلی کا بٹن دبایا جیسے بجلی آ گئی کرنٹ آ گیا ایسے اس کا جو ہے وہ پل کا راستہ گزر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلسرا پر سے جب جہنم جہنم کے اوپر جو بچھا ہوا ہے سارے لوگ گزریں گے اور ایک جنت ہی گزرے گا جو دنیا میں اللہ کی طرف چلا کر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری تو جہنم سے آواز آئے گی جلدی سے گزر جا کہیں تیرے نور کی ٹھنڈک سے میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں جہنم سے آواز آئے گی بعض روایت میں آتا ہے کہ سے گزر جانے کے بعد وہ نیک بندہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ دنیا میں ہم سنتے تھے کہ ایک راستہ آنے والا ہے کا وہ کب آئے گا فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے نیک بندے وہ راستہ تو تیرے رب کے فضل سے نے پہار کر لیا تجھے پتا بھی نہیں چلا یہ اعزاز اس دن ہوگا اور پل رات پار ہو جانے کے بعد پھر جو ہے حوض کوثر پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر قریب بلائیں گے اور پہچان جائیں گے قریب بلائیں گے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا جو ہے نا اپنی زندگی بنایا تھا آپ کی اتباع کی تھی آپ کی نقل کی تھی تو پھر کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پلائیں گے دودھ زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اپنے نور والے ہاتھوں سے پلائیں گے یہ اعزاز اس دن ہوگا جس دن لوگ پریشان ہوں گے نیند ختم کر دیں گے اللہ میں بھوک ختم کر دیں گے عرش کے سائے میں ناشتہ کروا کر اور پیاس ختم کر دیں گے حوض کوثر پر جام پلا کر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے داخل کر دیں گے اور جنت میں پھر جو ہے نہ بھوک نہ پیاس نہ نیند نہ تکلیف نہ غم نہ پریشانی نہ کچھ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ کا بادشاہ بنا کر اور جو جی چاہے وہ زندگی جو جی چاہے ملے گا وہ دنیا میں جو ہے وہ جی چاہے گزارنے والے کو وہاں جی چاہے نہیں ملے گی یہاں رب گزارنی پڑے گی میرا رب کیا چاہتا ہے میں ایسے دیکھوں گا میرا رب کیا چاہتا ہے میں ایسا بولوں گا میرے رب نے جو حکم دیا ہے ایسا کروں گا جس سے منع کر دیا رک جاؤں گا یہ ہے تو پھر وہ زندگی ایسی ملے گی دنیا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایک آدمی کو پوری کی پوری مل جاوے تو بھی وہ کیا استعمال کرے گا اس کے طاقت ہے پوری دنیا مل جاوے تو استعمال کر لے میں کتنی جگہ میں رہے گا وہ کتنی جگہ میں رہے گا اور کتنا کھانا کھائے گا اور کیا پہن پہن کے کتنا پہنے گا اس کے دل و دماغ میں جو خواہشات آ رہی ہے نا وہ خواہش اور وہ تمنا اور وہ چاہتے جو اندر میں ابھر رہی ہے دنیا میں پورا ہونے کی وہ جگہ نہیں ہے لیکن آتی ضرور ہے آج یہ تو یہ آج یہ تو کل یہ یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا چاہیے یہ پرانا ہوگا اب کچھ نیا چاہیے یہ انسان کی اللہ نے ڈیزائن ہی جیسی بنائی ہے کہ وہ ایک چیز کو پرماننٹ نہیں کر سکتا صرف انسان ایسا ہے باقی اور مخلوق جو ہے وہ ایک ہزار سال پہلے جو چارہ کھاتے تھے نے وہ آج بھی وہی چارہ کھا رہے ہیں ان کے کھانے بدلے ہمارے تو کتنے بدل گئے ہمارے تو اتنے سارے بدل گئے ہمارے باپ دادا کیا کھاتے تھے آج وہ کوئی کھانے تیار نہیں اتنے بدل گئے بلکہ اتنی تمنا تمنا اور اندر میں چاہتے بدلتی رہتی ہے کھانے کی کہ اسپیشل بدلنے کوئی الگ ڈیش کھانے کے لیے کہیں کہاں جاتا ہے آدمی یا کوئی چین کوئی دوسری جگہ بتاؤ کوئی اچھی جگہ جاتا ہے نا اس لیے کہ اندر ابھر رہا ہے وہ کہ کھا یہ بھی کھانا یہ نہیں اب کچھ اور یہ نہیں اب کچھ اور ایک ہزار سال پہلے جو ہے وہ کوا یا جو ہے کبوتر جیسا گھر بناتا تھا نا آج بھی ایسا ہی ایک ہزار سال پہلے جیسے بناتا تھا آج بھی ایسا ہی بناتا ہے اس میں کوئی فرق ہے لیکن انسان نے <laughs> کتنا بدل گیا اس لیے کہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جنت کے لیے اس کے اندر وہ چاہتے رکھی ہیں وہ چیزیں رکھی ہیں کہ اس کے یہ اس کے بعد یہ چاہیے اس کے بعد یہ چاہیے اس کے بعد یہ چاہیے تو وہ پچاس سال پچاس سال زیادہ دس سال میں مکان بدل جاتا ایک سال دو سال ہوتے نہیں ہے کلر بدلنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار اب یہ بہت ذرا مہلا لگتا ہے گاڑی بدلنے کی فکر میں لباس بدلنے کی فکر میں کلر بدلنے کی مکان بدلنے کی فکر میں پھر مکان بدل کے بھی پھر وہ کچھ لوکیشن بدلنے کی فکر میں کہ اب یہ لوکیشن میں بگلا ہونا چاہیے اب یہاں ایک ہونا چاہیے یہ یہ ڈیزائن ہے اندر میں بنی ہوئی اور اس کے اس کو بنا